خرچے کو کہتے ہیں جو انسان کے اوپر عبادات مالیہ فرض ہیں اس کے علاوہ ثقافت فرض ہے صدقۃ الفطر فرض ہے قربانی فرض ہے یا کوئی منت مانی تھی کہ میرا فلانا کام ہو گیا میں اللہ کے راستے میں پیسے دوں گا وہ کام ہو گیا اتنے پیسے دینا یہ فرض ہے یہ تو فرائض میں سے آتا ہے انفاق کی سبیل اللہ یہ اشاعت دین کے لیے ہے دین کی سربلندی کے لیے ہے اس کو کہتے ہیں انفاق کی سبیل اللہ اور اس میں کوئی نصاب نہیں ہے کہ اتنے پیسے ہوں تو اتنے دینے ہیں جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے یا صدقت الفطر اتنا دینا ہے فیکس یہاں ہر بندے کو اس کے اپنی مرضی کے اوپر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جتنا بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے انفاق فی سبیل اللہ نہ اس میں نصاب ہے اور نہ حد بندی ہے کہ اتنا دینا ہے ولاط القو بےعیدی کو ملتا تعلقہ انفاق فی سبیل اللہ مساجد بنانا مدارس بنانا مدارس اور علماء کی خدمت کرنا جہاد میں پیسہ خرچ کرنا مجاہدین کا خیال رکھنا فوجی جو پیرا دے رہے ہیں ان کے لباس اور کھانے کا انتظام کرنا یہ سب انفاق فی سبیل اللہ اور میں ولاۃ القو عیدی کو ملا تعلقہ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کا مطلب کہ مفسرین نے کئی بیان کیے ہیں مثلاً امام جساس راضی کہتے ہیں کہ جتنے مطلب بھی مفسرین نے بیان کیے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے سارے مطلب ٹھیک ہیں اور اس عید کے منطبق ہو سکتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشہور صحابی ہیں جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آ کے ٹھہرے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جو قسطنطنیہ میں جنہوں نے وفا پائی ہے جہاد میں مصروف تھے اور آج بھی ان کے مزار کے اوپر عجیب کرامت ہے کہ ترکی لوگ جب بارش ضرورت ہوتی ہے ان کے مزار کے پاس جا کے اللہ سے بارش مانگتے ہیں تو اللہ بارش دیتے ہیں اور بھی بہت ساری کرامات ہیں حضرت ابو ایوب انصاری <coughs> رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا اور قوت عطا ہو گئی ہے لہذا ہم کو اب گھروں میں رہنا چاہیے اور اپنے مال جائیداد وغیرہ کی خبر گیری کرنی چاہیے اس پر یہ نازل ہوئی کہ نہیں جہاد کی جب بھی ضرورت پیش آئی اس کے لیے آپ لوگوں نے نکلنا ہے ترک جہاد ہلاکت ہے ولا کو تعلقہ یعنی اب جہاد نہیں کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے ایسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طرف تم الجہاد فصلۃ اللہ علیہ وزلہ تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا جہاد کے موضوع پر ہم مختلف مقامات پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں آگے بھی کریں گے جہاد فرض کفایہ کب ہوتا ہے فرض عین کیا کیا ہوتا ہے جہاد اقدامی کیا ہے جہاد دفاعی کیا ہے اور جہاد قتال کی شکل میں بھی ہے جہاد جو ہے وہ دین کے ہر کام میں جہاد ہی ہے جو عبادات میں جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے ولا وراتن کو بھی غلط ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہم سمجھتے تھے کہ اب جہاد قتال والا ختم ہو گیا ہے کہ اسلام کو غلط نصیب ہو گیا ہے فرمایا کہ نہیں ترک جہاد یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے دوسرا مطلب مفسرین نے بیان کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم اگر معافی مانگیں بھی تو ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی تو وہ اپنے مغفرت کے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ نہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو مایوسی نہ کرو مر مر اللہ القوم لاطع دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ اللہ کی مغفرت سے مایوس اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو حدیث میں جناب کا فرمانے کم اللہ زمبلہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں اور قرآن مجید نے بہت مقامات پر توبہ کی فضیلت بیان کی ایک حدیث میں فرمایا خیر الخطائین التوابون بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کو اللہ قبول فرماتے ہیں لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے رات نے انفاق فی سبیل اللہ میں حد سے تجاوز کر کے یعنی بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور گھر والوں کے لیے خرچہ بھی نہیں چھوڑا اب پریشان ہے یا دوسروں سے بھیگ مانگ رہا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے سارا مال گھل کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسا ایمان چاہیے لہذا یہ سوچ سمجھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے یا انفاق کی سبیل اللہ کے علاوہ بھی کوئی چیز پسند آ گئی حد سے تجاوز خرید لی ہے یا آپ کپڑے ضرورت نہیں تھے بس خریدتا گیا ہے مکان ضرورت نہیں تھے خریدنے لگ گیا ہے اور آپ گھر میں خرچہ اخراجات ہی نہیں ہے یا اللہ تعلّہ میں عیاشیوں میں گناہوں میں اپنے مال کو خواہ مخواہ خرچ کر دیا ہے اب گھر میں ضروری خرچے کے لیے بھی پیسے نہیں تو ولاۃ القوبی کو ملتا <coughs> چوتھی صورت فرمائی بعض حضرات نے کہ <coughs> جہاد کرنے <coughs> کے جبکہ خود کو اندازہ ہو کہ فائدہ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے حکم ہے مثلا مجاہدین تھوڑے ہیں اسلحہ تھوڑا ہے حالات ایسے ہیں کہ اگر جہاد کیا جائے گا تو مجاہدین کو ختم کر دیا جائے گا نقصان کا امکان کبھی ہے فائدے کا امکان کم ہے تو ایسی صورت میں جہاد بھی نہ کرے جس کو قرآن مجید نے دسویں پارے میں فرمایا خفف اللہ عنکم وعلم ان گم ضعفا وہی یقم من کم صابرۃ صابر یغلو میتعین یکم منکم کم الف یغلو کہ اب تمہارے لیے تخفیف کا فیصلہ ہو گیا ہے تم ایک سو ہو دشمن دو سو ہے جہاد کرو تم ایک ہزار ہو دشمن دو ہزار ہیں جہاد کرو لیکن اگر دشمن بہت زیادہ ہے اور تمہیں اندازہ ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اور فائدہ نہیں ہوگا نقصان کا اندیشہ قوی ہے تو ایسی صورت میں تم کو بے کو میرا تعلقہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو اللہ میں نہ ڈالو ہاں جب تمہیں اندازہ ہے کہ ہم تھوڑے تو ضرور ہیں لیکن ہمیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی ہمیں غالب گمان ہے کہ ہم قوی ہیں اور ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے ہمارے پاس اسلحہ بھی ضرورت کا ہے تو ایسی صورت میں پھر جہاد کرنا چاہیے پانچویں صورت بعض آپ نے ولاۃ دی کم القاع کا مطلب یہ لکھا ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں بے چینی میں بے عفیت میں بے سکونی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ایسے ٹائم پر سفر کر رہا ہے کہ راستے میں ڈاکو اور چوروں کا خطرہ ہے کبھی ایسے علاقے سے سفر کرتا ہے جہاں درندے ہیں اس کو نقصان پہنچے گا یا خواہ مخواہ اپنے آپ کو <clears throat> ایک پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے کہیں کنویں میں گرا رہا ہے جب جو کام نہیں کر سکتا وہ کرنے کی طرف اپنے آپ کو لگا دیے جس میں ہلاکت کبھی ہے خودکشی کے حکم کا خطرہ ہے خودکشی میں کہیں نہ چلا جائے وراتل کو فرمایا اور نیکی کے کام کرو احسان کی احسان کرو احسان دو طرح کا ہوتا ہے ایک احسان ہے عبادت میں جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں بیان فرمایا کتاب اللہ کان کا ترا ہو نہ ہو یرا تم عبادت اللہ کی اس طرح کرو جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے تو کم از کم عبادت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تو احسان ہے عبادت میں ایک احسان معاملات اور معاشرت میں جس کو مسند احمد بھی روایت کیا حضرت معاذ بن جبل رسول پاک کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور تم لوگوں کے لیے جو برا سمجھتے ہو وہ جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے برا سمجھو کھانے کے اعتبار سے لباس کے اعتبار سے رہائش کے اعتبار سے کام کے اعتبار سے گفتگو کے اعتبار سے جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے اچھا سمجھو اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے برا سمجھو مثلا لباس جو ہمیں پسند ہے اللہ کے راستے میں بھی اس طرح دینا چاہیے کھانا جو ہمیں پسند ہے اللہ کے راستے میں بھی اس طرح دینا چاہیے جب ہمیں پسند ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو ہم اچھا کہیں جب ہمیں یہ پسند ہے کہ لوگ ہماری قیمت نہ کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی قیمت نہ کریں جس طرح حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرے ترکہ مالا یا یعنی نہیں ہے حسن اسلام یہ ہے کہ فضول باتوں کو انسان چھوڑے غیبت و تومت الزام تراشی جیسے آج کل ماحول بن چکا ہے اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے بلا شبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اچھی طرح نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ سمجھ نصیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بیعیدیکم من التحلقہ واحسنوا ان اللہ يحب المقصدین صدق اللہ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں اور نیکی کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کو پسند کرنے والا ہے یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ فرمایا یاد رکھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ اس خرچے کو کہتے ہیں جو انسان کے اوپر عبادات مالیہ فرض ہیں اس کے علاوہ ثقافت فرض ہے صدقۃ الفطر فرض ہے قربانی فرض ہے یا کوئی منت مانی تھی کہ میرا فلانا کام ہو گیا میں اللہ کے راستے میں پیسے دوں گا وہ کام ہو گیا اتنے پیسے دینا یہ فرض ہے یہ تو فرائض میں سے آتا ہے انفاق کی سبیر اللہ یہ اشاعت دین کے لیے ہے دین کی سربلندی کے لیے ہے اس کو کہتے ہیں انفاق کی سبیر اللہ اور اس میں کوئی نصاب نہیں ہے کہ اتنے پیسے ہوں تو اتنے دینے ہیں جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے یا صدقۃ الفطر اتنا دینا ہے فیکس یہاں ہر بندے کو اس کے اپنی مرضی کے اوپر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جتنا بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے انفاق فی سبیل دلہ نہ اس میں نصاب ہے اور نہ حد بندی ہے کہ اتنا دینا ہے القو القوی کو ملتا تعلقہ انفاق فی سبیل اللہ مساجد بنانا مدارس بنانا مدارس اور علماء کی خدمت کرنا جہاد میں پیسہ خرچ کرنا مجاہدین کا خیال رکھنا فوجی جو کرا دے رہے ہیں ان کے لباس اور کھانے کا انتظام کرنا یہ سب انفاق فی سبیل اللہ اور میں ولاۃ القو عیدی کو ملا کا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کا مطلب کہ مفسرین نے کئی بیان کیے ہیں مثلا امام جساس راضی کہتے ہیں کہ جتنے مطلب بھی مفسرین نے بیان کیے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے سارے مطلب ٹھیک ہیں اور اس عید کے منتبک ہو سکتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشہور صحابی ہیں جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آ کے ٹھہرے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جو دنیا میں جنہوں نے وفا پائی ہے جہاد میں مصروف تھے اور آج بھی ان کے مزار کے اوپر عجیب کرامت ہے کہ ترکی لوگ جب بارش ضرورت ہوتی ہے ان کے مزار کے پاس جا کے اللہ سے بارش مانگتے ہیں تو اللہ بارش دیتے ہیں اور بھی بہت ساری کرامات ہیں حضرت ابو ایوب انصاری <coughs> رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب اسلام کو غلب نصیب ہو گیا اور قوت عطا ہو گئی ہے لہذا ہم کو اب گھروں میں رہنا چاہیے اور اپنے مال جائیداد وغیرہ کی خبر گیری کرنی چاہیے اس پر یہ نازل ہوئی کہ نہیں جہاد کی جب بھی ضرورت پیش آئی اس کے لیے آپ لوگوں نے نکلنا ہے ترک جہاد ہلاکت ہے ابھی کو ملت تعلقہ کہ اب جہاد نہیں کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے ایسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ترک تم الجہادہ وصل اللہ علیکم وزلہ تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا جہاد کے موضوع پر ہم مختلف مقامات پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں آگے بھی کریں گے جہاد فرض کفایہ کب ہوتا ہے فرض عین کیا کیا ہوتا ہے جہاد اقدامی کیا ہے جہاد دفاعی کیا ہے اور جہاد کتال کی شکل میں بھی ہے جہاد جو ہے وہ دین کے ہر کام میں جہاد ہی ہے جو دے عبادات میں جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے ولا تم کو بھی عیدی کو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہم سمجھتے تھے کہ اب جہاد قتال والا ختم ہو گیا ہے کہ اسلام کو غلط نصیب ہو گیا ہے فرمایا کہ نہیں ترک جہاد یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے دوسرا مطلب مفسرین نے بیان کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم اگر معافی مانگیں بھی تو ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی تو وہ اپنے مغفرت کے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ نہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو مایوس ہی نہ کرو لاتی مر خلّہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی مغفرت سے مایوس اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو حدیث میں جناب کا فرمان ہے من الزم کم اللہ زمبلہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیے نہیں اور قرآن مجید نے بہت مقامات پر توبہ کی فضیلت بیان کی ایک حدیث میں فرمایا خیر التوابون بہترین گنگار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کو اللہ قبول فرماتے ہیں لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے رات نے انفاق فی سبیل اللہ میں حد سے تجاوز کر کے یعنی بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور گھر والوں کے لیے خرچہ بھی نہیں چھوڑا اب پریشان ہے یا دوسروں سے بھیگ مانگ رہا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے سارا مال گھل کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسا ایمان چاہیے لہذا یہ سوچ سمجھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے یا انفاق کی اللہ کے علاوہ بھی کوئی چیز پسند آ گئی حد سے تجاوز خرید لی ہے یا اب کپڑے ضرورت نہیں تھے بس خریدتا گیا ہے مکان ضرورت نہیں تھے خریدنے لگ گیا ہے اور اب گھر میں خرچہ اخراجات ہی نہیں ہے یا اللہ تعلّہ میں عیاشیوں میں گناہوں میں اپنے مال کو خواہ مخواہ خرچ کر دیا ہے اب گھر میں ضروری خرچے کے لیے بھی پیسے نہیں تو ولاۃ القوبیدی کو ملتا <coughs> چوتھی صورت فرمائی بعض حضرات نے کہ <coughs> جہاد کرنے <coughs> کے جبکہ خود کو اندازہ ہو کہ فائدہ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے حکم ہے مثلا مجاہدین تھوڑے ہیں اسلحہ تھوڑا ہے حالات ایسے ہیں کہ اگر جہاد کیا جائے گا تو مجاہدین کو ختم کر دیا جائے گا نقصان کا امکان کبھی ہے فائدے کا امکان کم ہے تو ایسی صورت میں جہاد بھی نہ کرے جس کو قرآن مجید نے دسویں پارے میں فرمایا خفف اللہ وعلم ان ضعفا صابرۃ یغلبوا الفین کہ اب تمہارے لیے تخفیف کا فیصلہ ہو گیا ہے تم ایک سو ہو دشمن دو سو ہے جہاد کرو تم ایک ہزار ہو دشمن دو ہزار ہیں جہاد کرو لیکن اگر دشمن بہت زیادہ ہے اور تمہیں اندازہ ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اور فائدہ نہیں ہوگا نقصان کا اندیشہ قوی ہے تو ایسی صورت میں ولاۃ القو بے دید کو میرا تعلقہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے نہ ڈالو ہاں جب تمہیں اندازہ ہے کہ ہم تھوڑے تو ضرور ہیں لیکن ہمیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی ہمیں غالب گمان ہے کہ ہم قوی ہیں اور ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے ہمارے پاس اسلحہ بھی ضرورت کا ہے تو ایسی صورت میں پھر جہاد کرنا چاہیے پانچویں صورت بعض رات نے ولاۃ القو بے کم کمتعلق کا مطلب یہ لکھا ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں بے چینی میں بے عافیت میں بے سکونی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ایسے ٹائم پر سفر کر رہا ہے کہ راستے میں ڈاکو اور چوروں کا خطرہ ہے کبھی ایسے علاقے سے سفر کرتا ہے جہاں درندے ہیں اس کو نقصان پہنچے گا یا خواہ مخواہ اپنے آپ کو <clears throat> ایک پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے کہیں کنویں میں گرا رہا ہے جب جو کام نہیں کر سکتا وہ کرنے کی طرف اپنے آپ کو لگا دیے جس میں ہلاکت کبھی ہے خودکشی کے حکم کا خطرہ ہے خودکشی میں کہیں نہ چلا جائے ورات القوی کمرہ فرمایا اور کام کرو احسان کی احسان کرو احسان دو طرح کا ہوتا ہے ایک احسان ہے عبادت میں جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں بیان فرمایا کہ تابد اللہ کا ترا لم تکن ترا ہو فن نہ ہو تم عبادت اللہ کی اس طرح کرو جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے تو کم از کم عبادت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تو احسان ہے عبادت میں ایک احسان معاملات اور معاشرت میں جس کو مسند احمد بھی روایت کیا حضرت معاذ بن جبل رسول پاک کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور تم لوگوں کے لیے جو برا سمجھتے ہو وہ جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے برا سمجھو کھانے کے اعتبار سے لباس کے اعتبار سے رہائش کے اعتبار سے کام کے اعتبار سے گفتگو کے اعتبار سے جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے اچھا سمجھو اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے برا سمجھو مثلا لباس جو ہمیں پسند ہے اللہ کے راستے میں بھی اس طرح دینا چاہیے کھانا جو ہمیں پسند ہے اللہ کے راستے میں بھی اس طرح دینا چاہیے جب ہمیں ہمیں پسند ہے کہ لوگ اچھا کہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو ہم اچھا کہیں جب ہمیں یہ پسند ہے کہ لوگ ہماری قیمت نہ کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی قیمت نہ کریں جس طرح حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اسلام المرے ترکہ مالا یا یعنی نہیں ہے حسن اسلام یہ ہے کہ فضول باتوں کو انسان چھوڑے غیبت و تومت الزام تراشی جیسے آج کل ماحول بن چکا ہے اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے بلا شبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اچھی طرح نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ سمجھ نصیب